الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلم علیہ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کا نور شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو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 اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے لہٰذا اسے ملک سے نکال دیا جائے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کروں گا اور کل صبح سب سے پہلے اس کی صورت دیکھوں گا پھر کوئی دوسرا کام کروں گا اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا اور خوابگاہ کا دروازہ کھولا تو وہی ایک آنکھ والا آدمی سامنے کھڑا تھا بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہونے لگا لباس تبدیل کرنے لباس تبدیل کرنے کے بعد جو ہی بادشاہ نے جوتے میں جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا اس میں مدود زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا بادشاہ کی چیخیں بلند ہوئیں تو خدمت گار بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچے زہر کے اثر سے بادشاہ کا سرخ و سفید چہرہ نیلا پڑ چکا تھا محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا ہے چند لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گئے ہاتھوں ہاتھ شاہ طبیب کو طلب کر لیا گیا جس نے بڑی مہارت سے بادشاہ کا علاج شروع کر دیا جیسے تیسے کر کے بادشاہ کی جان تو بچ گئی لیکن اسے کئی روز بستر علالت پر گزارنا پڑے جب طبیعت ذرا سنبھلی اور بادشاہ دربار میں بیٹھا تو ایک آنکھ والے آدمی کو دوبارہ پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے کیونکہ شکایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اب اس کے منحوس ہونے کا تجربہ خود بادشاہ سلامت کر چکے ہیں وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا کہ مجھے میرے وطن سے نہ نکالا جائے یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا اس لیے یہ منحوس ٹھہرا لیکن معاف کیجیے گا کہ اس نے بھی صبح سویرے آپ کا چہرہ دیکھا تھا جس کے بعد سے یہ اب تک قید میں تھا اور اب شاید اسے ملک بدری یعنی ملک چھوڑنے کی سزا سنا دی جائے تو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ منحوس کون یہ شخص یا آپ یہ سن کر بادشاہ لاجواب ہو گیا اور ایک آنکھ والے کالے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوس کھا تو اسے سخت سزا دی جائے گی کیا کوئی شخص منحوس ہو سکتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کسی شخص جگہ چیز یا وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس نوعیت کا سوال کیا گیا کہ ایک شخص کے متعلق مشہور ہے کہ اگر صبح کو اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وسوق اعتماد اور بھروسہ ہو لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب ہر بار تجربہ ہوتا رہتا ہے اور وہ لوگ برابر اس امر یعنی بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے اس سے سامنا ہو جائے تو اپنے مکان پر واپس آ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد یہ معلوم کر کے کہ وہ منہور سامنے تو نہیں ہے اپنے کام کے لیے جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے کوئی قباحت شریعہ تو نہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا شرح متحرہ میں اس کی کچھ اصل نہیں لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے شریعت میں حکم ہے یعنی جب کوئی شگون بدگمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو وہ طریقہ محض ہندوانہ ہے مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ اے اللہ نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے اور تیرے سوا کوئی معمود نہیں پڑھ لے اور اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے گناہوں کا مجموعہ کسی شخص کو منحوس قرار دینے میں اس کی سخت دل آزاری ہے اور اس سے تہمت دھرنے کا گناہ بھی ہوتا ہے اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے کام ہیں مذکورہ گناہوں کی مذمت پر مشتمل دو روایات ملاحظہ کیجیے اور خوف خداوندی سے لرزیں چنانچہ شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے یعنی جس نے بلا وجہ شرع کسی مسلمان کو ایجاد دی اس نے مجھے ایجاد دی اور جس نے مجھے اجاد دی اس نے اللہ عز و جل کو ایجاد دی اللہ و رسول و وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ازا دینے والے ازا دینے والوں کے بارے میں اللہ زوجل پارا بائیس صورت العذاب کی آیت نمبر ستاون میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ بے شک جو ازا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لانت ہے دنیا و آخرت میں اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے شگون کی قسمیں شگون کا معنی ہے فال لینا یعنی کسی چیز شخص عمل آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں نمبر ایک برا شگون لینا نمبر نمبر ایک برا شگون لینا نمبر دو اچھا شگون لینا علامہ محمد بن احمد انصار کرتبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کرتبی میں نقل فر نقل کرتے ہیں اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو اگر برا ہو تو بدشگنی ہے شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پایا تکمیل تک پہنچائے اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے اچھے برے شگون کی مثالیں اچھے شگون کی مثال یہ ہے کہ ہم کسی کام کو جا رہے ہوں کسی نے پکارا یا رشید یعنی اے ہدایت یافتہ یا سعید یعنی اے سعادت مند اے نیک بخت ہم نے خیال کیا کہ اچھا نام سنا ہے انشاءاللہ عز و جل کامیابی ہوگی یا کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی اسے اپنے حق میں اچھا سمجھا کہ اب انشاءاللہ عز و جل مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی جبکہ کہ بدشگنی کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا لیکن راستے میں کالی بلی راستہ کاٹ کر گزر گئی اب اس شخص نے یہ یقین کر لیا کہ اس کو نحوست کی وجہ سے مجھے سفر میں ضرور کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا اور سفر کرنے سے رک جائے اور سفر کرنے سے رک گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص بدشگنی میں مبتلا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں جہالت کی وجہ سے رواج پانے والی خرابیوں بیویوں میں ایک بدشگنی بھی ہے جس کو بدفالی بھی جس کو بدفالی بھی کہا جاتا ہے جبکہ عربی میں اس کو طاہرن تیرن اور تیارات تن کہا جاتا ہے عرب لوگ طائر یعنی پرندے کو اڑا کر اس سے فال لیتے تھے پرندے کے دائیں طرف اڑنے سے اچھی فال لیتے اور بائیں طرف اڑنے اور کووں کے کائیں کائیں کرنے سے بدشگنی بری فعال لیتے اس کے بعد مطلقن بدشگنی کے لیے تائرن تیرن تیراتن کا لفظ استعمال ہونے لگا عرب لوگ پرندوں کے ناموں آوازوں رنگوں اور ان کے اڑنے کی سمتوں سے فعال لیا کرتے تھے چنانچہ عقاب ایک طاقتور شکاری پرندہ سے مصیبت قوے سے سفر اور ہد ہد ایک خوبصورت پرندے سے ہدایت کی فال لیتے اسی طرح اگر پرندے دائیں جانب اڑتے تو اچھا شگون اور بائیں جانب اڑتے تو بدشگنی لیا کرتے تھے شیطانی کام رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے یعنی اچھا یا برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا بدشگنی لینا ترک یعنی کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا شیطانی کاموں میں سے ہے بدشگنی حرام اور نیک فال لینا مستحب ہے حضرت سیدنا امام محمد افندی رومی برکلی رحمۃ اللہ تعالی عترکت اطرکات المحمدیات میں لکھتے ہیں بدشگنی لینا حرام اور نیک فال یا اچھا شگون لینا مستحب ہے اہم ترین وضاحت نہ چاہتے ہوئے بھی بعد اوقات انسان کے دل میں برے شگون کا خیال آ ہی جاتا ہے اس لیے کسی شخص کے دل میں بدشگنی کا خیال آتے ہی اسے گناہ گار قرار نہیں دیا جائے گا کیونکہ محض دل میں برا خیال آ جانے کی بنا پر سزا کا حقدار ٹھہرانے کا مطلب کسی انسان پر اس کی طاقت سے زائد بوجھ ڈالنا ہے اور یہ بات شرع تقاضے کے خلاف ہے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر حضرت علامہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت تفسیر تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالی ہر جاندار کو اس بات کا مکلف یعنی ذمہ دار بناتا ہے جو اس کی وسعت و قدرت میں ہو چنانچہ اگر کسی نے بدشگنی کا خیال دل میں آتے ہی اسے چھٹک دیا تو اس پر کچھ الزام نہیں لیکن اگر اس نے بدشگنی کی تاثیر کا اعتقاد رکھا اور اسی اعتقاد کی بنا پر اس کام سے رک گیا تو گناہ گار ہوگا مثلا کسی چیز کو منحوس سمجھ کر سفر یا کاروبار کرنے سے یہ سوچ کر رک گیا کہ اب مجھے نقصان ہی ہوگا تو اب گناہ گار ہوگا شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شاہ رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب ازواج واجر و انک ترافل القبائر میں بدشگنی کے بارے میں دو حدیث سے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں پہلی اور دوسری حادیثے پاک کے ظاہر معنی کی وجہ سے بعد بد فالی کو گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے اور مناسب بھی یہی ہے کہ یہ حکم اس کہ یہ حکم اس شخص کے بارے میں ہو جو بد فعلی کی تاثیر کا اعتقاد رکھتا ہو جبکہ ایسے لوگوں کے اسلام یعنی مسلمان ہونے نہ ہونے میں کلام ہے نازک ترین معاملہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی بد فالی لینا شرک ہے بد فالی لینا شرک ہے یہ تین مرتبہ فرمایا پھر ارشاد فرمایا ہم میں سے ہر شخص کو ایسا خیال آ جاتا ہے مگر اللہ عز و جل توکل کے ذریعے اسے دور فرما دیتا ہے حضرت سیدنا علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں بدشگنی لینے کو شرک قرار دیا گیا ہے کیونکہ زمانہ جہلیت میں لوگوں کا اعتقاد تھا کہ بدشگنی کے تقاضے پر عمل کرنے سے ان کو نفع حاصل ہوتا ہے یا ان سے ضرر اور پریشانی دور ہوتی ہے اور جب انہوں نے اس کے تقاضے پر عمل کیا تو گویا انہوں نے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کیا اور اسے شرک خفی کہا جاتا ہے جو کہ گناہ ہے اور اگر کسی شخص نے یہ یہ عقیدہ رکھا کہ فائدہ دلانے اور مصیبت میں مبتلا کرنے والی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ذات ہے جو ایک مستقل طاقت ہے تو اس نے شرک جلی کیا تو اس نے شرک جلی کا ارتکاب کیا ہے جو کہ کفر ہے شرک میں آلودہ ہو گیا سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جو شخص بادشگنی کی وجہ سے کسی چیز سے رک جائے وہ شرک میں آلودہ ہو گیا بادشگنی کی مختلف شکلیں بدشگنی لینا عالمی بیماری ہے مختلف ممالک میں رہنے والے لوگ مختلف ممالک میں رہنے والے مختلف لوگ مختلف چیزوں سے ایسی ایسی بدشگنیاں لیتے ہیں کہ انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے چنانچہ کبھی اندھے لنگڑے ایک آنکھ والے اور معذور لوگوں سے تو کبھی کسی خاص پرندے یا جانوروں کو دیکھ کر یا اس کی آواز کو سن کر بدشگنی کا شکار ہو جاتے ہیں کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے سے بدفعلی لیتے ہیں کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اور کسی نے طریقہ کار میں نقص کی نشاندہی کر دی یا اس کام سے رک جانے کا کہا تو اس سے بدشگنی لیتے ہیں کہ اب تم نے ٹانگ اڑا دی ہے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا کبھی ایمبولینس کی آواز سے تو کبھی فائر بریگیڈ کی آواز سے بدشگنی میں مبتلا ہوتے ہیں کبھی کبھی اخبارات میں شائع ہونے والے ستاروں کے کھیل سے اپنی زندگی کو غمگین اور رنجیدہ کر لیتے ہیں کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس خیال کرتے ہیں کبھی جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آنے سے بدشگنی لیتے ہیں کسی کا کٹا ہوا ناخن پاؤں کے نیچے آ جائے تو وہ تو آپس میں دشمنی ہو جانے کی بدشگنی لیتے ہیں سیدھی آنکھ پھڑکے تو یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے گی عید جمعہ کے دن ہو جائے عید جمعہ کے دن ہو جائے تو اس تو اسے حکومت وقت پر بھاری سمجھتے ہیں کبھی بلی کے رونے کو منحوس سمجھتے ہیں تو کبھی رات کے وقت کتے کے رونے کو مرغا دن کے وقت اذان دے تو بدفالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اسے ذبح کر ڈالتے ہیں پہلا گاہک سودا لیے بغیر چلا جائے تو دکاندار اس سے بدشکنی لیتا ہے نئی نویلی دلہن کے گھر آنے پر خاندان کا کوئی شخص فوت ہو جائے یا کسی عورت کی صرف بیٹیاں ہی ہوں پیدا ہوں تو اس پر منحوس ہونے کا لیبل لگا لگ جاتا ہے حاملہ عورت کو میت کے قریب نہیں آنے دیتے کہ بچے پر برا اثر پڑے گا جوانی میں بیوہ ہونے ہو جانے والی عورت کو منحوس سے جانتے ہیں نیز یہ سمجھتے ہیں کہ خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے کسی کا کنگا استعمال کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے خالی برتنوں یا چمچ آپس میں ٹکرانے سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے جب بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ اور سب سے بڑا بچہ باہر نکلے تو بجلی اس پر گر جائے گی جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت کو منحوس جانتے ہیں نیز یہ سمجھتے ہیں کہ خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے کسی کا کنگا استعمال کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے خالی برتن خالی برتنوں یا چمچ آپس میں ٹکرانے سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے جب بادلوں جب بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ باہر نکلے تو بجلی اس پر گر جائے گی بچے کے دانت الٹے نکلیں تو ننہال یعنی ماموں وغیرہ پر بھاری ہوتے ہیں دودھ پیتے بچے کے بالوں میں کنگھی کی جائے تو اس کے دانت ٹیڑھے نکلتے ہیں چھوٹا بچہ کسی کے ٹانگ کے نیچے سے گزر جائے تو اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے بچہ سویا ہوا ہو اس کے اوپر سے کوئی پھلانک کر گزر جائے تو بچے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے مغرب کے بعد دروازے میں مغرب کے بعد دروازے میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بلائیں گزر رہی ہوتی ہیں زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے جو زمین پر گر گیا وہ گونگا ہو جائے گا رات کو آئینے دیکھنے سے چہرے پر جھریاں پڑتی ہیں انگلیاں چٹخانے سے نحوست آتی ہے سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا ہاتھ یا پاؤں کٹا یا چہرہ ہوا یا چرا ہوا ہوگا چرا ہوا ہوگا نومولود یعنی بہت چھوٹے بچے کے کپڑے دھو کر نچوڑے نہیں جاتے کہ اس سے بچے کے جسم میں درد ہوگا کبھی نمبروں سے بدفالی لیتے ہیں بالخصوص یورپی ممالک کے رہنے والے اس لیے ان کی بڑی بڑی عمارتوں میں تیرہ نمبر والی منزل نہیں ہوتی بارہویں منزل کے بعد والی منزل کو چودھویں منزل قرار دے لیتے ہیں اسی طرح ان کی اسپتالوں میں تیرہ نمبر والا بستر یا کمرہ بھی نہیں پایا جاتا کیونکہ وہ اس نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں رات کے وقت تکنگی چوٹی کرنے یا ناخن کاٹنے سے نحوست آتی ہے گھر کی چھت یا دیوار پر الو بیٹھنے سے نحوست آتی ہے جبکہ مغربی ممالک میں الو کو بابرکت سمجھا جاتا ہے مغرب کی اذان کے وقت تمام لائٹیں روشن کر دینی چاہیے ورنہ بلائیں اترتی ہیں مذکورہ بالا بادشگنیوں کے علاوہ بھی مختلف معاشر مختلف معاشروں قوموں برادریوں میں مختلف بادشگنیاں پائی جاتی ہیں بدشگنی کے نقصانات میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بدشگنی انسان کے لیے دینی و دنیاوی دونوں اعتبار سے بہت زیادہ خطرناک ہے یہ انسان کو وسوسوں کی دلدل میں اتار دیتی ہے چنانچہ وہ ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈرنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی پرچھائی یعنی سائے سے بھی خوف کھا جاتا ہے وہ اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی ساری بدبختی و بد نصیبی اس کے گرد جمع ہو چکی ہے اور دوسرے لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں ایسے شخص اپنے پیاروں کو کبھی وہمی نگاہ سے دیکھتا ہے جس سے دلوں میں دورت یعنی دشمنی پیدا ہوتی ہے بدشگنی کی باطنی بیماری میں مبتلا انسان ذہنی قلبی طور پر مفلوج یعنی نکارا ہو کر رہ جاتا ہے اور کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا امام ابو الحسن علی بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جان لو بادشگنی سے زیادہ فکر کو نقصان پہنچانے والی اور تدبیر کو بگاڑنے والی کوئی شے نہیں ہے کثیر احادیث سے مبارکہ میں بھی بدشگنی کے نقصانات سے خبردار کیا گیا ہے چنانچہ نمبر ایک وہ ہم میں سے نہیں حضور پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدفالی لینے والوں سے اپنی بیزاری کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا یعنی جس نے بدشگنی لی اور جس کے لیے بدشگنی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے نمبر دو بلند درجوں تک نہیں پہنچ سکتا شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شان ہے یعنی تین چیزیں جس شخص میں ہوں وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا نمبر ایک جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبر دے یعنی آئندہ کی بات بتائے یا نمبر دو فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے یا نمبر تین بدشگنی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے بدشگنی کے بھیانک نتائج بدشگنی کا شکار ہونے والوں کا اللہ زوجل پر اعتماد اور توکل کمزور ہو جاتا ہے اللہ زوجل کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے تقدیر پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے شیطانی وسوسوں کا دروازہ کھلتا ہے بدفالی سے آدمی کے اندر توہم پرستی بزدلی ڈر اور خوف پست ہمتی اور تنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے ناکامی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں مثلا کام کرنے کا طریقہ درست نہ ہونا غلط وقت اور غلط جگہ پر کام کرنا اور تجربہ کاری لیکن بادشگنی کا عادی شخص اپنی ناکامی کا سبب نحوست کو قرار دینے کی وجہ سے اپنی اصلاح سے محروم رہ جاتا ہے بادشگنی کی وجہ سے اگر رشتے ناطے توڑ توڑے جائیں تو آپس کی ناچاکیاں جنم لیتی ہیں جو لوگ اپنے اوپر بدفالی کا دروازہ کھول لیتے ہیں انہیں ہر چیز منحوس نظر آنے لگتی ہے کسی کام کے لیے گھر سے نکلیں اور کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ اب ہمارا کام نہیں ہوگا اور واپس گھر آ گئے ایک شخص صبح سویرے اپنی دکان کھولنے جاتا ہے راستے میں کوئی حادثہ پیش آیا تو سمجھ لیتا ہے کہ آج کا دن میرے لیے منحوس ہے لہٰذا آج مجھے نقصان ہوگا یوں ان کا نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے کسی کے گھر پر الو کی آواز سن لی تو اعلان کر دیا کہ اس گھر کا کوئی فرد مرنے والا ہے یا خاندان میں جھگڑا ہونے والا ہے جس کے نتیجے میں اس گھر والوں کے لیے مصیبت مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے نیا ملازم اگر کاروباری ڈیل نہ کر پائے اور آرڈر ہاتھ سے نکل جائے تو فیکٹری مالک اسے منحوس قرار دے کر نوکری سے نکال دیتا ہے نئی دلہن کے ہاتھوں اگر کوئی چیز گر کر ٹوٹ پھوٹ جائے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور بات بات پر اس کی دل آزاری کی جاتی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بدشگنی اور طرح طرح کے ظاہر و باطنی گناہوں سے بچنے کا جذبہ پانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کسی نعمت عظما سے کم نہیں اس سے ہر دم وابستہ رہیے الحمد للہ و وجل اس سے منسلک ہونے والوں کی زندگیوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں بلکہ مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے اس ضمن میں ایک مدنی بہار ملحظہ ہو چنانچہ آسمان پر سے کاغذ کا گرا قصبہ کالونی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے ہمارے خاندان میں لڑکیاں کافی تھیں چاچا جان چاچا جان کے یہاں سات لڑکیاں تو بڑے بھائی جان کے یہاں نو لڑکیاں میری شادی ہوئی تو میرے یہاں بھی لڑکی کی ولادت ہوئی سب کو تشویش سی ہونے لگی اور آج کل کے ایک عام ذہن کے مطابق سب کو وہم سا ہونے لگا کہ کسی نے جادو کر کے اولاد نرینا کا سلسلہ بند کروا دیا ہے میں نے نیت کی کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا میں نے نیت کی کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو تیس دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا میری مدنی منی کی امی نے ایک بار خواب دیکھا کہ آسمان سے کوئی کاغذ کا پرزہ ان کے قریب آ کر گرا اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا بلال الحمد للہ و جل تیس دن کے مدنی قافلے کی برکت سے میرے یہاں مدنی منع کی آمد ہو گئی نہ صرف ایک بلکہ آگے چل کر یکے بعد دیگرے دو مدنی منع مزید پیدا ہوئے اللہ عز و جل کا کرم دیکھیے تیس دن کے مدنی قافلے کی برکت صرف مجھ تک محدود نہ رہی ہمارے خاندان میں جو بھی اولاد نرینہ سے محروم تھا سب کے یہاں خوشیوں کی بہاریں لوٹاتے ہوئے مدنی منع پیدا ہوئے یہ بیان دیتے وقت الحمد للہ میں علاقائی مدنی قافلے ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی قافلوں کی بہاریں لوٹانے کے لیے لٹانے کی کوششیں کر رہا ہوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے مدنی قافلے کی برکت سے کس طرح من کی مرادیں بڑھاتی ہیں امیدوں کی سوکھی کھیتیاں ہری ہو جاتی ہیں اور دلوں کی مرجائی ہوئی کلیاں کھل اٹھتی ہیں اور خانمہ بربادوں کی خوشیاں لوٹ آتی ہیں مگر یہ ذہن مگر یہ ذہن میں رہے کہ ضروری نہیں ہر ایک کی دلی مراد لازمی ہی پوری ہو بارہاں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو طلب کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا اور اس کا سوال پورا نہیں کیا جاتا اس کی منہ مانگی مراد نہ ملنا ہی اس کے لیے انعام ہوتا ہے مثلا یہی کہ وہ اولاد نرینہ مانگتا ہے مگر اس کو مدنی منیوں سے نوازا جاتا ہے اور یہی اس کے حق میں بہتر بھی ہوتا ہے چنانچہ پارا دوسرا صورت الباقرہ کی آیت نمبر دو سو سولہ میں رب العالمین کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے ترجمہ قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے